استغفر استغفر مزر مزا پوری کائنات کی بقا اور ہر چیز کے تحفظ اللہ تعالیٰ نے پانی میں رکھا ہے پانی کی ایسی نعمت ہے اور ایسی بڑی چیز ہے کہ پوری کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ سے پانی رکھا ہے فرمایا رب العالمین نے کہ ہم نے تمام چیزوں کو جہاں نام میرا نشے کی تمام چیزوں کی زندگی اور بقا ہمیں پانی لگنا ہے اسی لیے ہر ہر لمحہ مخلوقات کو کائنات کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ رب العالمین ہی بارش برسانے والا ہے اور اسی کا اختیار ہے اللہ کے علاوہ کوئی بارش ایک قطع بھی نہیں برسا سکتا رب العالمین نے فرمایا وينزل ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد اي کو کہنے پڑ جاتا ہے ہمارے اوپر بڑا آفت آ جاتی ہے سوکھا پڑ جاتا ہے کہ پوری کائنات پانی کے لیے ترسنے لگتی ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو بیس یعنی پانی نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور پوری کائنات کو سیاح کرتا ہے دوست انسان جب کرتا ہے برائیاں متایاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ناخاب ہو کر کے بارش کو روک لیتا ہے اس لیے ہر کلمہ وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسباب اپنائے وہ آمان اپنائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے بہت سارے اسباب ہیں ان میں تین سبق بڑے اہم ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسباب اپنانے کی توفیق رسی فرمائے نمبر ایک تو سکتا کو اللہ اللہ رب العالمین کا تقوا اگر ہمارے اندر آ جائے تقوا کا مطلب یہ ہے اللہ کے سے سارے گناہوں کو چھوڑیں اور سارے اعمال اور آپ کی پابندی کریں جب انسان کے اندر تقوا آ جاتا ہے تو تقوا تمام گناہوں اور آفتوں کے دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے رب العالمین نے حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه جن کے دلوں میں تقوا آ جاتا ہے تو متقی پہلے طور سے اللہ تعالیٰ ساری دشواریاں دور کر دیتا ہے ساری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے اور ان کے رشت کا انتظام پہلی جگہوں سے کرتا ہے وہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے تقوا کو سب سے بڑا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے اندر تقوا آ جائے نمبر دو تقوا کے بعد اس میں اکثر ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو کرتا ہے اللہ عالمی ہو کر کے جب بارش کو روک لیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا معیار اس ہے اس میں بار مذہب کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم روئے اور دل جائیں اے اللہ تعالیٰ کا جتنے گناہ ہم نے کیا ہے سب گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے اسی لیے اللہ کے نبی کو علیہ السلام اسلام

اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان سے مسلادھار بارش برسائے گا اور زمین سے فصلیں اگائے گا مال اور رات ہر چیز میں اللہ کا برکت ادا کرے گا تو ضرورت ہے دوستوں تقوا کی حضرت علیہ السلام کو سلام کی طرح اللہ کے نبی حضرت بھوت علیہ السلام السلام نے بھی جب ان کی قوم پر اہم مسلط ہوا تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو استغفار ہوا فرمایا بھیا اور اس کا کوئی پورا کروں سو مت ہو گئی جو اس کے اسلام آگے کو نظر اے میری قوم کے لوگوں تمہارے کاموں کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک رکھا ہے راؤ بارش کے بار کرو اللہ آسمان سے موقع بارش بسا کر کے تمہیں سیلاب کرے گا اسی لیے تکوا اور تکوا کے بارش کے ساتھ آخری اور تیسری چیز جو بہت ہی زیادہ اہم ہے جو بارش برسانے کا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے حاصل کرنے اور تمام تمام رابطوں کے دور کرنے کا جو درجہ بنتا ہے دوستوں وہ ہے استقامہ استقامہ کا مطلب یہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کے کی فرما برداری کر شریعت کی پابندی پر آپ قائم ہیں ڈٹے ہوئے اور دین اسلام کو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کا اس کے پابند چاہیں اور جس دن یہ استقامت اور یہ ہمارے اندر شریعت کی پابندی اور شریعت کا اہتمام کرنا آپ خدا و سنت پر ہم چلنے لگیں گے اور ساری مصیبتیں سارے دکھ شرک برابر متنا کو گناہوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے سورۃ الجن وہاں اللہ استقام اور طریق کی لا الہ الا اللہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جاتے ہر دن کے گناہ طرح برائیوں کو چھوڑ کر کے اگر استقامت سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان پر ہم دوسرا دھار بارش بتا دیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے تین باتوں کو کرنے کی کوشش بھی نصیب فرمائے دوستو اللہ رب قرآن نے ہمارے لیے نماز کے بعد دوستو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جمعے خود دیکھا ہر انشاء اللہ یہ سلوا دیا ہم آپ سارے ساتھی مل کر کے ہم اللہ رب العالمین سے دعا مان لیں گے اور دعا مانگتے ہوئے کہ میرا وہ ہو جائیں گے ہم بھی اور اپنی جانے پڑ جائیں گے یہ ہوتا ہے اللہ جس طرح سے ہم نے رو رو کر کے دعائیں مانگی اور اپنی چادر میں نے پلٹ دیا ایسے اللہ ہمارے کہے کو بارش کے موسم میں تبدیل کر دے اللہ عمار اللہ عمار آگے سنا

اللهم اللهم اللهم اللهم إنا إنك كنت غفارا فارق السماء يا يا أرحم أرحم الراحمين الراحمين يا أرحم الراحمين انشر رحمتك اللهم يا أرحم الراحمين انشر رحمتك على خلقك وأصدق نعمتك على عبادك اللهم أرسنا بيشا مباركا تهجي به العباد وتعطي به العباد اللهم اتقى علينا الغيسى واجعل لنا ما أنزلته خيرا ورحمة اللهم أنزل علينا الغيس واجعل لنا ما أنزلته خيرا ورحمة اللهم إنا أبوك حبيبك ضرعا

اللهم اللهم نحن برحمتك يا رحمتنا ونحن الفقراء وفق إلى السجود الشيخ خليفة بن ولي اللہ کا سر ہمارا الإمارات ہے تحب وترضى اللهم ارحم شيخ تو والشيخ رش نے الإمارات بچوں انتقلوا إلى رحمتك

آجلن آجلن اللہ ہم سب کے تو ہم قبول فرمائے اور ہر ایک مصیبت کو ڈال کر کے اللہ تعالیٰ آسمان سے دوسرا دھار بارش بٹائے ابور کوئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے